تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر بیس صفحہ نمبر بیس پانچویں لائن پارہ نمبر ایک رکو نمبر بارہ صورت الباقرہ آغاز آیت نمبر ننانوے سے بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عاهدوا أحدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذریقین اوتل کتاب کتاب ریم کن لایا کرا ملکی سرمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت صدق الله العظيم أعوذ بالله من पनाह من أتاه الله अल्लाह من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے یقیناً انزلنا ہم نے اتارا آپ کی طرف آیات بینات واضح نشانیوں کو یہ خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں نے جو عذر پیش کیا نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کا وہ عذر یہ تھا کہ نبی علیہ السلاط والسلام پر وہی لاتا ہے جو فرشتہ وہ جبرائیل علیہ السلام تو جبرائیل علیہ السلاط و سے ہمیں ضد ہے اس لیے کہ وہ ہمارے بڑوں پہ عذاب لاتے رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی بات آپس میں کرتے ہیں یا کوئی منصوبہ بناتے ہیں ہمارا راز علیہ اسد والسلام نبی علیہ السلام پر آ کر ظاہر کر دیتے اب یہاں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سازشوں سے جب آگاہ فرماتے اب یہ بھی الزام انہوں نے جبر اسلام پہ لگا دیا بجائے اس کے حقیقت کو مان لیتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ ہم خفیہ جو منصوبے بناتے ہیں نبی علیہ السلاط وسلام ان منصوبوں سے آگاہی ہو جاتی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہیں لیکن نہیں اس کو بھی منفی انداز میں وہ لیتے ہیں کہ ہماری باتیں جو ہیں جو ہماری راز کی باتیں ہیں وہ جبرائیل علیہ السلاط والسلام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو آ کر بتلاتے ہیں تو اس لیے السلام ہمارے دشمن ہیں تو جبرائی اسلام کی لئی ہوئی واہی کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں اب یہ اس اللہ تبار و تعالیٰ نے نبی علیہ سات وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ بات ارشاد فرما دیں کہ جو اللہ کا دشمن ہے اس کے فرشتوں کا دشمن ہے اس کے فرشتوں کا دشمن بھی اللہ ہی کا دشمن ہے اس کے رسولوں کا دشمن ہے اور بالخصوص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے یا میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے اب وہ میکائیل علیہ السلام سے اپنی دوستی ظاہر کرتے تھے اور یو علیہ السلام سے اپنی دشمنی ظاہر کرتے تھے فوائد کے ان فرشتوں میں آپس میں کوئی فرق نہیں ایک کا دشمن سب کا دشمن جبرائیل علیہ السلام ہوں وہ بھی جو کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں اور میکائیل علیہ السلام بھی جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم پر کر رہے شیزرا نبی علیہ السلام نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ جو اللہ کی کسی ولی کا دشمن ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے تو اللہ تبارک نے نبی اسلام سے یہ بات ارشاد فرما کے اب حضرت سے یہ بات فرما کہ ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم نبی علیہ کو ماننے کو تیار ہیں لیکن نبی اسلام اپنا کوئی معجزہ تو دکھائیں یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں تو لہذا اس بات کا معاوضہ تو دکھائیں اب یہاں پھر ان کی ضد قابل توجہ ہے ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلاط والسلام پر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں پھر ادھر یہ مان رہے ہیں کہ ہماری باتیں جبرائیل اسلام کے ذریعے سے حضرت کو معلوم ہوتی ہیں اس کے باوجود مطالبہ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں کوئی معاوضہ حضرت نہیں دکھائے وہ ہمیں معاوضہ دکھائیں اب قرآن مجید سے بڑھ کر معیزہ کون سا ہو سکتا ہے کاولی کے مقابلے میں کون سا معیزہ یہ معیزہ موجود ہے لیکن کہ اللہ یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ یہ ضد کی ان کی کیفیت ہے کہ ضد کی وجہ سے وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو میں کہ ہن میں آپ کو ایک معیزہ نہیں دیا آیاتم بیناتم بہت سی واضح نشانیاں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام کے بغیر نبی علیہ السلاۃ وسلام کی نبوت کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں حضرت کا چہرہ انور یہ موجزہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سلام لام کے شد کے ساتھ مدینہ منورہ کے بہت بڑے یہودی عالم اس زمانے کے اندر دس بڑے یہودی عالم تھے ان میں ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ کے اندر تو لوگ حضرت کی زیارت کے لیے آئے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی آئے تعارف نہیں کرایا نبی علیہ والسلام سے گفتگو نہیں کی صرف حضرت کے ارشادات عالیہ کچھ سنے اور نبی علیہ السلط والسلام کی زیارت کی جب یہ مجلس سے واپس گئے تو راستے میں لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کہ آپ نے کیا محسوس کیا حضرت نے فرمایا کہ واللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام کا چہرہ انور موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی علیہ السلام کا کردار اعلان فرمایا چالیس سال کی عمر میں اور چالیس سال کی زندگی حضرت کی اہل مکہ کے سامنے یہ پوری زندگی چالیس سال کی سیرت اور حضرت کی کردار قدم قدم پر اس بات کی نشانیاں موجود ہیں کہ یہ شخص چھوٹا نہیں ہو سکتا سات ہجری میں نبی علیہ سات وسلام نے جب بادشاہوں کو خطوط لکھے تو کیسر روم کو بھی حضرت نے دین کی دعوت دی کیسر روم اس وقت ملک شام میں آیا ہوا تھا یہ اس کی حدود میں شامل تھا صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے انہوں نے خط دیا تو کیسر روم نے شام کیا جو اس کا نائب تھا اس سے کہا کہ معلوم کرو کہ یہاں کوئی تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ کا آیا ہوا ہو سو اس کو دربار میں پیش جب صبح دربار میں یہ پیش ہوئے تاجر آئے ہوئے تھے اللہ کا نظام ہے کہ یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہوئے تھے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ صبح جب دربار میں پیش ہوئے تو اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قریب سے جانتا ہو وہ آگے کھڑا ہو جائے باقی اس کے پیچھے قطار باندھ کے کھڑے ہو جائے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے سوسر بھی تھے اگرچہ یہ رشتہ ان کی مرضی سے تو نہیں ہوا تھا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا لیکن رشتہ داری تھی قرب تھا اور عبد مناف پہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نصب نبی السلام کے نصب میں شامل ہو رہا تھا تو نبی علیہ السلام والسلام کے بارے میں اس نے سوال کیا اس نے کہا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ باہر سے آیا ہے یا اسی تمہارے علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے علاقے ہی سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس نے سوال کیا کہ انہوں نے کتنے سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا چالیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر تک اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے ابو سفیان نے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ جس نے چالیس سال کی عمر میں انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا چالیس سال کی عمر میں رب کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کو سینکڑوں میل کے فاصلے پر بیٹھا ہے لیکن نبی علیہ اسلاط و کی اس معجزاتی کیفیت کا اعتراف کر رہا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے سوچا اس وقت نبی اسلام کے شدید مخالفین میں سے تھے تو ابو سفیان نے سوچا کہ یہ کہیں متاثر ہو کہ یہ ایمان ہی نہ لے آئے فرمایا کہ ہاں ایک بات ان کی ایسی ہے جھوٹ تو نہیں بولا انہوں نے لیکن ایک بات ایسی ہے جو عقل ماننے کو تیار نہیں تو پوچھا وہ بات کون سی ہے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں رات کے مختصر وقت میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور پھر میں اوپر آسمانوں کی طرف گیا ہوں واقعہ میرا اب کیسے روم سوچ میں پڑ گیا اس کے ساتھ اس کا اسقف اعظم جو سب سے بڑا مذہبی عہدہ تھا ان کا بوڑھا اسقف اعظم ساتھ بیٹھا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور پوچھا یہ واقعہ کب کا ہے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اس دور کے لحاظ سے جو تقویم کا نظام تھا اس لحاظ سے بتایا کہ واقعہ کب کہ میں اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں کیسے روم نے تعجب سے دیکھا کہ آپ کیسے تائید کرتے ہیں اس نے کہا کہ ان دنوں کے اندر میں اعظم نہیں بنا تھا اس علاقے کا اسکف تھا بیت البقدس کا نگران تھا رات کا وقت تھا خدام نے کے بتایا کہ دروازہ ایک بند نہیں ہو رہا میں بذات خود آیا اور میں نے کوشش کی دروازہ بند نہیں ہوا میں نے نجار کو بڑھائی کو لکڑی کا کام کرنے والے اس کو بلایا وہ آیا اس نے آ کے دیکھا اس نے کہا جی اس دروازے پر چھت کا بوجھ پڑ رہا ہے اور یہ لمبا کام ہے اس وقت ہو نہیں سکتا یہ صبح میں اپنی پوری ٹیم لاؤں گا اور یہ کام ہوگا میں نے کہا رات کو یہاں کون آتا ہے لہذا صبح اس کا کریں گے تو دروازہ کھلا چھوڑ دیا اللہ صبح جب میں اندر داخل ہوا تو مجھے اندر ایسی فضا محسوس ہوئی کہ جیسا کہ مقدس ہستیاں اس مقام پر آئیں اور میں نے چٹان کو دیکھا تو اس میں سوراخ تھا معلوم ہوتا تھا یہاں کسی نے اپنی سواری باندھی ہے تو لہٰذا میں تصدیق میں اس شش و پنج میں تھا کہ یہ واقعہ کیا ہے اور آپ کے بیان سے معلوم ہوا کہ میرا اندازہ صحیح تھا کہ نبی علیہ سات والسلام ہی تشریف لائے ہیں اور دیگر انبیاء کرام تشریف لائے لہٰذا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تو اسقف اعظم کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور ان لوگوں نے پھر اس کو برداشت نہیں کیا اور جلد ہی اس کو شہید کر دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار یہ نبی السلام کا معجزہ ہے نبی علیہ السلاط والسلام کی گفتگو نبی علیہ والسلام کی فصاحت و بلاغت چالیس سال تک پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا نبی علیہ السلات والسلام خطیب بھی نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود چالیس سال کے عمر میں جیسے اعلان نبوت فرمایا تو زبان مبارک سے علوم و معارف کے دریا بہنے لگے یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن کو معجزہ کہا جاتا ہے وہ بھی عطا فرمایا اور یہاں ایک بنیادی بات ذہن نشین فرما لیجئے چار باتیں ہیں جو لوازمات نبوت میں سے سب سے پہلی چیز کہ بشریت کہ نبوت کے لیے بشریت یہ لازم ہے کہ نبی بشر ہوگا کیوں اس لیے کہ نبی جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے تھے جب انسانوں کی ہدایت کے تشریف لاتے تھے تو اس کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلی چیز جس کا ہونا ضروری ہے وہ ہے رسائی آسان ہو اس تک پہنچ آسان ہو اگر اس تک پہنچ آسان نہیں ہوگی تو رہنمائی کیسے حاصل کی جائے گی اگر وہ جن ہے آج یہاں ہے ابھی یہاں ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ دنیا کے کسی اور کونے پہ پہنچا ہوا ہے تو اس تک رابطہ نہیں ہو سکتا تو رسائی آسان ہو دوسری بات یہ ہے کہ مانوسیت ہو مانوسیت ہوگی تو ہدایت ملے گی مانوسیت نہیں ہوگی ہدایت کیسے ملے گی تیسری بات مانوسیت اپنی جنس سے ہو سکتی اور تیسری بات تقاضے یکساں ہوں اگر تقاضے یکساں نہ ہوں تو رہنمائی کیسے ہو سکتی ہے آپ تو تقاضے نہیں رکھتے تو آپ یہ کام کر سکتے ہم تو تقاضے رکھتے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے آپ تو زخمی نہیں ہو سکتے اس لیے آپ تو جہاد کر سکتے ہیں ہم تو قتل ہو سکتے ہیں اس لیے ہم جہاد نہیں کرتے آپ کو تو بھوک نہیں لگتی ہمیں تو بھوک لگتی ہے اس لیے ہم عبادت کے لیے وقت نہیں نکال سکتے لیکن تقاضے یکساں ہوں گے تو اس سے ہدایت نصیب ہوگی سب سے یہاں سے ایک مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی کے اندر برابر کے شریک ہیں حضرت نے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنائیں کہ خندق کھو دی جائے پانچ ہجری کا واقع شدید سردی نبی علیہ والسلام بھی بذات خود خندق کھوجنے میں مصروف ہیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا اپنے پیٹ سے کرتا اٹھایا نبی السلام نے دیکھا کہ اس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے اندر کو دھنسا ہوا تھا اس کے اوپر اس نے پتھر باندھا ہوا تھا تاکہ کافروں کو ہماری کمزوری معلوم نہ ہو کہ ہم بھوک کی حالت میں نبی علیہ والسلام نے بھی اپنی زبان مبارک سے جواب نہیں دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا اپنے مبارک پیٹ سے اٹھایا صحابی رضی اللہ نے دیکھا کہ یہاں ایک نہیں دو پتھر اوپر نیچے بندھے ہوئے تھے خاموش ہوئے واپس چلے گئے جب حضرت کی حالت یہ ہے مگر نہ وہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت آپ تو بشر نہیں ہیں ہم تو بشر ہیں ہمارے تقاضے ہیں نہیں جو دیکھا فوراً اپنے کام پہ چلے گئے کہ مجھ سے زیادہ کیفیت تو حضرت کی ہے نبی علیہ السلام کی سہالت کو دیکھا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ساتھ موجود تھے تو انہوں نے حضرت کی کیفیت کو دیکھا گھر ان کا قریب تھا تو گھر گئے بیوی سے پوچھا کوئی چیز کھانے کی ہے کہ حضرت کی کیفیت یہ ہے انہوں نے کہا کہ بکری کا ایک بچہ ہے اور چار سیر آٹا ہے تو نبی علیہ سات و اسلام سے جا کر یہ بات عرض کر دو اور حضرت کو دعوت دے دو کہ حضرت شیف لائیں اور کھانا نوش فرمائیں جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی الساط اسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور جامعہ عبداللہ اللہ رضی اللہ نبول کہ ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ عہد کے شہدہ میں ہیں ان کی ہمشیرگان تھیں بہنیں تھیں یہ لڑکے سے تھے اب ان کو سنبھالنا نبی اسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے ذکر ہوا والد کا فرمایا تیرا والد وہ خوش نصیب ہے جس سے اللہ نے پردے ہٹا کے گفتگو کی ہے کلام فرمایا ہے اور تیرے والد سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کوئی تیری خواہش ہو اس نے کہا کہ ہاں اللہ یہ خواہش ہے کہ مجھے زندگی دنیا کی عطا فرمائے میں دنیا میں جا کے لوگوں کو بتاؤں کہ شہادت کا مرتبہ یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ضابطہ نہیں ہے واپس بھیجا جائے لیکن تیرا پیغام میں پہنچا دیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پیغام کو قرآن آیات کی شکل میں نازل فرمایا کیونکہ اللہ تعالبََََََََََ فی سبیر اللہ امواتا یہ آیات وہ ہیں جو انہی کی بات ہے جس کو اللہ نے قرآن کی آیات کی شکل میں نازل فرمایا تو حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ کا گھر قریب تھا میں نے عرض کیا کہ وہ گھر سے پوچھ کے آئے نبی والسلام کے مبارک کان میں یہ بات عرض کی کہ حضرت یہ چیز موجود ہے آپ بھی تشریف لائیں اور جتنے افراد کو آپ اپنے ساتھ مناسب سمجھیں لے کر چلیں نبی علیہ والسلام نے اعلان فرما دیا صحابہ کرام کہ تمہارے ساتھ ہی جابر نے تمہاری دعوت کی ہے سب اس کے گھر کی طرف چلو جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ پریشان کہ چند افراد کا خان اور حضرت ساری کی ساری جماعت کو فرما رہے ہیں کہ اس کے گھر کی طرف چلو دوڑتے ہوئے گھر گئے پریشانی کی کیفیت ہے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی ہے بی بی نے پوچھا خیریت تو ہے کیا پریشان کہا کہ نبی علیہ السلط والسلام نے اعلان فرمایا اور سارے کے سارے حضرات آ رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ جا کے ہانڈی کو رکھ دو آگ پر اور ہدایات فرمائی تو نبی علیہ علیہسات والسلام تشریف لا رہے ہیں پورے لشکر کے ساتھ کیا بنے کس طریقے سے ہم اس کو پورا کریں گے آج کا دور نہیں تھا کہ پہلے ہم خود ایمان کے کمزور اور آگے گھر والے مزید ہمیں کمزور کر دیتے یہ بات نہیں تھی حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے نبی علیہ السلام کو صورتحال بتلا دی تھی جی بتلا دی تھی اعلان آپ نے فرمایا ہے نہیں کس نے اعلان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان کی لاج رکھے گا آپ کیوں پریشان اس اسلام میں نبی السلام لائے حضرت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک ایک روٹی ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دی اس پہ سالن رکھ کے دیا فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت کے تمام ساتھی کھانا کھا چکے حضرت جانے لگے فرمایا کہ جو بچا ہے خود بھی کھا لو اور اپنے ہمساؤں کو کھلا دو فرماتے ہیں کہ حضرت جب تشریف لائے تھے جتنا کھانا تھا تشریف لے جانے کے بعد کھانے کی مقدار وہی تھی جیسا کہ کھایا ہی نہیں گیا یہ نبی اسلام کا معجزہ تو قدم قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات موجود ہیں واقع معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ یہ کہ پانی نہیں ہے حضرت نے فرمایا سفر کے اندر ہیں جہاد کا سفر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کچھ موجود ہو لیا تاکہ پانی تو بالکل نہیں فرمایا کہ مشکیزوں سے پانی نچوڑ کے ایک برتن ملا لائے اتنا پانی تھا جس میں صرف انگلیوں کے یہ جو تھے پہلے پورے یہ اس میں جا سکتے تھے نبی علیہ والسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ اس کے اندر رکھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دس چشمے جاری فرما دیے حضرت میں کہ جتنا پانی لینا ہے لے لو تو انہوں نے مشکیزیں بھی بھر لیے جو ضرورت کا پانی تھا وہ لے لیا حضرت نے پوچھا مزید پانی کی ضرورت کہا کہ نہیں حضرت مبارک ہاتھ نکالا چشمے بند ہو گئے حضرت علیہ نبین علیہ سادلام نے اعصاب مارا پتھر پر معجزہ ہے لیکن پتھر کی کوئی نسبت پانی کے ساتھ ہے پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں لیکن انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ معجزات عطا فرمائے جو دیگر معجزات کے مقابلے میں بھی امتیازی معجزات ہیں وہ بھی معجزہ ہے لیکن یہ اس معجزے سے ممتاز معجزہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں نبوت کی قدم قدم پر موجود ہیں تو یہاں فرمایا کہ والد انزلنا اور یقیناً ہم نے اتارا علیہ کا آپ کی طرف آیات بینات جینات واضح واضح نشانیوں کو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ان میں حضرت کا بنیادی معجزہ قرآن مجید فرمایا یہ قرآن مجید مکمل معجزہ ہے فرمایا کہ نہیں قرآن مجید کی ہر آیت معجزہ ہے فرمایا کہ ہر آیت معجزہ ہے اور کیسا معجزہ ہے واضح معجزہ ہے کہ اللہ نے واضح نشانیاں عطا فرما دیں تو یہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے لیکن اس کو ان کے دل مان رہے ہیں لیکن ان کی ان کے زبان ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو میں وما یکفر بیہا نہیں انکار کرتا کرتا ان کا ان معیزات کا انکار نہیں کرتے الا الفاسقون مگر فاسق فاسق کس کو کہتے ہیں کہ جو حد سے نکل جائے اطاعت سے نکل جائے ایمان سے نکل جائے تو وہ فاسق ہے تو فسق کہتے ہیں نکل جانے کو کہ جو حد ہے اس حد سے نکل گیا تو وہ فاسق ہے جہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا انکار نہیں کرتے مگر کون جو حد سے نکل جانے والے ہیں کہ حقائق کو ماننا اس حقائق کو ماننے سے نکل گئے تو فرمایا کہ جو نافرمان ہیں وہی اس کا انکار کرتے ہیں جو فرم بردار ہیں وہ انکار نہیں کرتے فرمایا آ اور کیا یہ استفا میں انکاری ہے استفا میں انکاری اقرار کے لیے ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم نے یہاں سے پین اٹھایا مجھے معلوم ہے کہ اس نے پین اٹھایا میں اس سے سوال کر رہا ہوں ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اٹھایا ہے یہ سوال ہے استعفا میں میں نے اسے کہا کیا آپ نے نہیں اٹھایا اب میں بظاہر سوال کر رہا ہوں یہ سوال نہیں ہے یہ اقرار ہے کہ یقیناً تم نے اٹھایا مجھے معلوم یہاں بھی آوا یہ استعفا میں انکاری فرمایا کہ اور کیا یہ بات حقیقت نہیں کون سی کلما جب بھی آہد انہوں نے عہد کیا آہدن کوئی عہد آج کی بات نہیں ان کی عادت چلی آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ سات و کے دور سے لے کر کہ انہوں نے جب بھی کسی اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے عہد کیا ہے پھر کیا کیا نابدہ ہو پھینک دیا اس کو فریق ان ایک جماعت نے مین ان میں سے تو ان میں سے کسی نہ کسی جماعت نے اس عہد کو خود ہی توڑ ڈالا فرمایا کہ کیا ایک گروہ ان میں ایسا ہے نہیں بل اکثر ہوں بلکہ ان کے اکثر لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے یہ دعویٰ ہے ایمان کا ایمان نہیں کہ ہر موقع پر انہوں نے ایمان کے خلاف ہی کام کیا تو اس لیے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ ان کی روایت چلی آ رہی ہے اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کی سیرت یہ ہے اور اس کا کردار یہ ہے تو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں فرمایا کہ اسی بد عہدی کی کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اب جو بد عہدی کی کیفیت اختیار کی ہے وہ کیا ہے ولما اور جب جا آ گئے ان کے پاس رسول عظیم و شان رسول من اللہ اللہ کی طرف سے اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے ترجمہ کیا ہے عظیم و شان عظیم و شان کس لفظ کا ترجمہ کیا فرمایا ولما جا رسول ہونا چاہیے تھا علی فلام کے ساتھ جب یہ مخصوص رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے لیکن نہیں اللہ نے الرسول نہیں فرمایا رسول فرمایا اور یہ ضابطہ ہے قرآن مجید کا کہ جہاں معرفہ ہو اور اس کو نقیرہ کے معنی معرفہ خاص نقیرہ عام اگر خاص کو عام کے انداز میں بیان کیا جائے تو اس سے مراد اس کی عظمت ہوتی ہے کہ اس کی اتنی عظمت ہے کہ جو لامحدود ہے جس کا تم احاطہ بھی نہیں کر سکتے تو یہاں الرسول کی وجہ خاص کی وجہ رسول نقرہ استعمال کیا ہے تو ولما جا ہوں اور جب آ گئے ان کے پاس رسول وہ رسول کے جن کی عظمتوں کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا ایسے عظیم و شان رسول تشریف لائے کوئی رسول بھی آ جاتا تو ان کو ماننا چاہیے تھا لیکن ایسا رسول کہ جس کی عظمتیں لامحدود ہیں جس کی نشانیاں لامحدود ہیں وہ تشریف لے آئے اور کس اپنی طرف سے تو نہیں آئے من عند اللہ اللہ کی طرف سے فرمایا کہ اور پھر عظمتوں کے ساتھ ساتھ مصدقن وہ تصدیق کرنے والے ہیں لما اس کی جو معاہم ان کے پاس ہے کہ ان کی کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں اور ان کی کتاب کی تصدیق دو لحاظ سے زبان مبارک سے بھی کر رہے ہیں اور عملاً بھی تصدیق ہو رہی ہے زبان مبارک سے تصدیق تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی فرما رہے ہیں تورات کا ذکر بھی فرما رہے ہیں اور یہ تو ہے قولاً تصدیق اور عملاً تصدیق کیا ہے کہ تمہاری کتابوں کے اندر نبی علیہ السلاط والسلام کی آمد کی خبر ہے نبی علیہ السلاط والسلام کی علامات لکھی ہوئی ہیں اور وہ علامات تمہیں نظر آ رہی ہیں تمہاری کتاب کی خبر کی عملاً تصدیق کر فرما رہے ہیں ان کا تشریف لانا تمہاری ایک بات تھی تمہارا دعویٰ تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے اور آخری نبی جب تشریف لائے تمہارا اپنا دعویٰ پورا ہو رہا ہے جب اپنا دعویٰ پورا ہو رہا ہے تو عقل کا تقاضا کیا تھا سب سے پہلے تم آگے بڑھتے اور حضرت پہ ایمان لاتے لیکن نہیں تمہاری وہ خباستیں جو تمہارے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں فرمایا کہ ہوا کیا جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے کہ حضرت کی عظمتیں بھی پوری طرح سے واضح اور تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں ان کے مطابق فرمایا کہ نابازا پھینک دیا فریق ایک گروہ نے من اللزینہ ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب کتاب دیے گئے پھینکنے کے لیے الفاظ جو قرآن دین میں استعمال ہوئے ہیں ان میں کئی اور الفاظ ہیں جو آگے انشاءاللہ آئیں گے نابضا کسی کو حقیر سمجھ کر پھینکنا کہ اس نے اس چیز کو حقیر سمجھ کر پھینک دیا بے رخی اختیار کی قابل توجہ ہی نہیں سمجھا تو وہاں جو پھینکنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نبز ہے نابازا تو انہوں نے پھینک دیا پھینکا کس نے یہاں پھر ایک اشارہ موجود ہے من ال یہ گروہ کن میں سے تھا فریق من الزینہ گروہ ان لوگوں میں سے جو اوت الکتابہ کتاب دیے گئے ان کو تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ایمان لاتے لیکن ان کی بے نیازی کی کیفیت بے رخی کی کیفیت یہ ہے اور پھینکا کس کو کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کو یہاں اللہ کی کتاب سے مراد تورات ہے کہ تورات کی خبر ہے تورات پر ایمان کا دعویٰ ہے اور اس سے پہلے رکوع کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے اسی کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے <clears throat> اس کے سوا ہم کسی کو ماننے کو تیار نہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھیں گے اور کسی پر ایمان نہیں رکھیں گے تورات پہ ایمان رکھتے ہیں اور کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں جس پہ ایمان کا دعویٰ ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ اسی کتاب کا یہ انکار کر رہے ہیں فرمایا کہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو تورات کو پھینک دیا کہاں برا ظہور اپنی پیٹھوں کے پیچھے تو پیٹھ کے پیچھے کسی کو پھینکنا یہ بے رخی کی انتہا کی کیفیت کا اظہار ہے یہ محاورہ ہے یہ اٹھا کے تو نہیں پھینکا یعنی بے رخی کی کیفیت ایسے اختیار کی جیسے کہ اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا کہ دیکھنا بھی گوارہ نہیں کہ اس کتاب پر ایمان کا دعویٰ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں یہ ایک طرف یہ دعویٰ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے نظر انداز کی نظر انداز کیا کہ اس کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں کاننا ہم گویا کہ وہ لا یا نمونہ نہیں جانتے انہیں پتہ ہی نہیں کہ تورات کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے اس کا انہیں علم ہی نہیں اپنے آپ کو ایسے لا علم زہر کر رہے ہیں تو میں کہ یہ ان کی کیفیت ہے ایک طرف ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو جو حقائق پر مبنی ہے اللہ کا کتاب ہونا بھی حقیقی اور اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بھی حقیقی اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان کی ضرورت اور ان کی نجات کا ذریعہ اور ان کے لیے رحمتوں کا ذریعہ لیکن اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں اور اس کے مقابلے میں انہوں نے قبول کیا ہے کس کو انہوں نے جادو کو قبول کیا اب جادو کے بارے میں یہ بات مشہور کہ حضرت سلیمان جی علیہ نبی جین علیہ سات والسلام جادو فرماتے تھے یا اللہ نے اس کی نفی فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ نبیین علیہ السلام کے دور میں جادو تھا سلیمان علیہ السلام نے جادو کو اختیار نہیں فرمایا یہ جادو کا علم بھی یہ اللہ ہی نے عطا کیا اب اللہ نے جادو کا علم عطا کیوں کیا اس لیے عطا کیا کہ دنیا کے اندر انسان کی آزمائش ہے کہ یہ سرات مستقیم کو اختیار کرتا ہے یا غلط راستے کو اختیار کرتا ہے دونوں راستے انا دینا سبیلا اما شاکر و اما کفورا فرمایا کہ آزمائش ہے کہ ہم نے دونوں راستے اس پہ واضح کر دیے یہ راستہ ہے نجات کا راستہ یہ راستہ ہے تباہی کا راستہ جون سا راستہ چاہو تم اختیار کر لو تو انجام جو ہے وہ اختیار کی بنیاد پر ہے کہ نبی علیہ السلام وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ پانچ باتوں کا جواب نہیں دے گا <clears throat> قیامت کے دن جب تک پانچ باتوں کا جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکتا اب اسی سے اس بات کا اندازہ فرمائیے کہ انسان کو اختیار اس کا دیا گیا ہے بات یہ ہے یہ زندگی جو تمہیں اللہ نے عطا کی تھی یہ زندگی کو تم نے کس کام میں خرچ کیا پھر یہ کہ جوانی کس کام میں استعمال کی تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق تو تمہارا مقرر کر رکھا تھا تم نے یہ رزق کس ذریعے سے حاصل کیا چوتھی بات یہ کہ اللہ نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا تم نے اس کو کہاں خرچ کیا پانچویں بات یہ کہ جو علم تمہیں دیا گیا کیا تم نے اس علم سے فائدہ اٹھایا اس مطابق عمل کیا پانچ سوال اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں اندر غیر اختیاری چیز کوئی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے چالیس سال کیوں گزارے پچاس سال کیوں نہیں گزارے نوے سال تک دنیا میں رہے اسی سال کی عمر میں کیوں نہیں تم چلے آئے نہیں پوچھا زندگی موت انسان کے اختیار میں نہیں لیکن زندگی جب دی ہے اس زندگی کا استعمال انسان کے اختیار میں ہے اس لیے فرمایا کہ تم نے زندگی کس کام میں خرچ کی پھر یہ کہ جوانی اللہ نے عطا فرمائی اب جوانی کو حاصل کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں لڑکون میں دنیا سے چلا گیا لیکن یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے جب جوانی دی گئی اس جوانی کو کہاں استعمال کیا تو استعمال کرنا یہ اختیار میں ہے جوانی کا حصول اختیار میں نہیں کہ تم نے جوانی کیوں نہیں حاصل کی یہ اللہ نے نہیں فرمایا تم نے اپنی جوانی کو برقرار کیوں نہیں رکھا بڑھاپے میں کیوں چلے گئے یہ اللہ نے نہیں پوچھا یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو جوانی دی اس جوانی کو تم نے کہاں استعمال کی تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سوال نہیں فرمائے گا کہ تم نے اتنا کمایا اتنا کیوں نہیں کمایا نہیں مقدار مقرر ہے اس کے اندر کمی بیشی ممکنات میں سے نہیں وہاں سوال یہ ہے کہ تم نے کس ذریعے سے حاصل کیا یہاں ایک مثال اس سے پہلے میں نے گزارش کی کہ میرے لڑک بن کی بات ہے تو انگلینڈ کے اندر ایک واقعہ اس وقت جو ہے اخبار میں آیا کہ ایک بینک کا چپراسی ملازمت کی مدت اس نے پوری کی صبح اس کی ریٹائرمنٹ تھی آخری رات تھی اس کی ڈیوٹی چوکی دار کی اس نے سوچا کہ میں اب ریٹائرڈ ہو رہا ہوں صبح میری نوکری ختم ہو جائے گی تو کچھ نہ کچھ حاصل ہونا چاہیے تو اس نے ایک جو دراز وغیرہ تھے ان کو کھولا کوئی چیز نہیں ملی جہاں رقم تھی وہ لاکھ تھے منیجر کی الماری بغیر لاک کے تھی اس نے الماری کھولی اس میں رقم موجود تھی اس نے رقم اٹھا لی اور غائب ہو گیا صبح منیجر صاحب آئے تو دیکھا کہ الماری کھلی ہے پیسے موجود نہیں تو اس نے ربڑ درج کرا دی ربڑ درج کرائی تو اس کے بعد جو ہے وہ اطلاع آئی پولیس آفیسر نے رابطہ کیا کہ جی آپ کا چور پکڑا گیا رقم بھی پوری موجود ہے چور بھی پکڑا گیا پوچھا کہ کون ہے کہا کہ جی جو آپ کا اپنا چوکی دار تھا کہا کہ رقم بھی اس کو دے دو اس کو رہا کر دو پرچہ خارج کر دو حیران اخبار والوں کو تو اللہ موقع دے میڈیا والوں کو تو وہ پہنچ گئے کہ اس کی وجہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہ اتنا عرصہ اس نے دیانتداری سے کام کیا ہے تو ہم نے یہ بات یہ فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی افسران ہیں یا جتنے بھی کارکنان ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ کچھ رقم دیں تاکہ اس کو انعام دیا جائے پروگرام یہ تھا کہ یہ رقم جمع تھی اور وائس پریزیڈنٹ جو ہمارے اس بینک کا تھا اس کو ہم نے بلانا تھا اس کو مہمان خصوصی کے طور پہ کرسی پہ بٹھانا تھا اور پھر سب کے سامنے اس کی تعریف بھی کرنی تھی اور وائس پریزیڈنٹ اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت میں پیش کرتا یہ رقم تو یہ رقم اسی کے لیے تھی لیکن اس کی اپنی بد نصیبی ہے کہ اس نے اس ذریعے کی بجائے اس ذریعے سے اس رقم کو حاصل کی اس وقت سے لڑکپن میں ایک بات ذہن میں بیٹھی ہے کہ مقدار مقرر ہے اس کے اندر کمی بیشی نہیں طریقہ کار ہے اگر ہم چاہیں تو عزت کا طریقہ کار اختیار کر لیں چاہیں تو ذلت کا طریقہ کار اختیار کریں تو سوال وہاں یہ نہیں ہوگا کہ تم نے اتنا کمایا اتنا نہیں کمایا یہ ہوگا کہ تم نے کس ذریعے سے کمایا یہ تمہیں ملنا ہی ملنا تھا چوتھی بات تھی جی، کہ تم نے اس کو کہاں خرچ کیا اختیار کی بات ہے پانچویں بات یہ ہے کہ جو علم تمہیں دیا گیا کہ مجھے علم نہیں دیا گیا میں نے علم حاصل نہیں کیا مجھے یہ معلوم ہے کہ یہاں قریب عالم رہتا ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ یہاں مفتی موجود ہیں جب یہ بات معلوم تھی کیا میں نے اس سے استفادہ کیا اگر نہیں کیا تو یہ بھی علم کی نفی کر رہا ہوں میں تو لہٰذا جتنا علم تمہیں دیا گیا تھا تم نے اس سے فائدہ اٹھایا یا فائدہ نہیں اٹھایا تو انسان سے جو سوالات ہوں گے وہ اس کے اپنے اختیارات کے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے حق علم بھی نازل فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے اور شیطانی علوم بھی اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے اس میں امتحان ہے کہ شیطانی علوم کو اختیار کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو علوم ہیں ہدایت کے علوم ان کو اختیار کرتا ہے تو اس پہ انسان کا امتحان ہے تو یہاں اللہ نے اس امتحان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانی علوم میں یہ جادو یہ بھی اتارا اور اللہ نے ہدایت بھی اتاری تو یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہدایت قبول نہیں کی اور انہوں نے جادو کو قبول کیا ہے اس علم کو اختیار کیا اور پھر یہ کہ یہ تہمت بھی لگا دی سلیمان علیہ نبی علیہ الصلاۃ السلام پر کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو کرتے تھے آج بھی ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے مصری جادو سلیمانی جادو یہ بات مشہور ہے آج بھی ہمارے ہاں بھی یہ بات مشہور ہے تو اللہ نے نفی فرما دی کہ یہ جادو کفر ہے سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے وہ کفر کو کیسے اختیار کر سکتے تھے اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے واحد